اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج اب یہاں سے پڑھیں گے یہ افتتسمعونا ایؤمنو وقت کان فریقن تو اس کے پچھلی آیات میں جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ تھا جس نے خود اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اور اس کے میراث میں حصہ دار ہونے کے لیے اور قتل کر کے اس کو خود قتل کر دیا تھا اور پھر خود ہی حضرت علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ اس کو کس نے قتل کیا اگر اس کا قاتل معلوم کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر رہے گا حالانکہ قتل انہوں نے خود کیا تھا تو پچھلی آیت میں اس کا تذکرہ ہوا اور بن اسرائیل کی جو نال کیا تھی ان کا تذکرہ ان کا تذکرہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر پچھلی آیات میں ان کو حضرت علیہ السلام کے سے بھی بتایا کہ وہ گائے کو ذبح کیا جائے اگر وہ اسی پر حالت پر اختیار کر لیتے تو جو بھی گائے وہ ذبح کر لیتے ان کا مقصد پورا ہو جاتا اور قاتل کا پتہ چل جاتا لیکن انہوں نے اس کو اپنے حالت پر نہیں چھوڑا بلکہ سوالات پہ سوالات کرتے رہے سوالات کے سوالات کرتے رہے سوالات پہ سوالات کرتے رہے جس کی وجہ سے حضرت علیہ السلام بھی پریشان ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس بابت معلومات لیتے رہے تو بعد میں پھر حضرت علیہ السلام ان کے سوالات کے جب انہوں نے بہت ہی سوالات بہت سوالات زیادہ کیا تو ان کے سوالات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی جو آیا تھی ان میں کہا کہ اس کا رنگ اس طرح ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا سب جب اسی کے مطابق وہ گائے مل گئی پھر انہوں نے اس کو ضبط کر دیا پھر اس کے کسی حصے میں کو اٹھا کر اس آدمی کے لائٹ سے لگایا جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمرے سے قوت گویا دی قوت گویا دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا قاتل یہ آدمی ہے اس نے اپنے بھائی کا نام لیا تو اس طرح ان کا یہ جو انہوں نے جو چھال چلی تھی اللہ نے اپنے قدرتی کاملہ سے ان کی اس چال کو ختم کیا اور اس میں یہ بھی بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو مرتا ہے تو اسی طرح جس طرح کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہم اٹھیں گے اور جزا و سزا ہوگا جنت دوزخ ہوگا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک تو ان بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا جنہوں نے جھوٹ کہا تھا کہ اس کا قاتل معلوم نہیں ہے اس کا قاتل معلوم کیا جائے جب اس کا قاتل بھی معلوم ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی بتایا گیا جو بعض لوگ انکار کر رہے تھے کہ حسرت ہوگی بھی یا نہیں جنت دوزخ ہوگی بھی یا نہیں تو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح یہ مردہ تھا ہم نے اس کو اپنے قدرت کیمرے سے زندہ کیا اسی طرح جب آپ مریں گے تو آپ کو بھی زندہ کیا جائے گا یہ پچھلی آیات میں جس طرح کہ آپ پڑھ چکے اور آپ کو معلوم ہو ان کا تذکرہ تھا اور پچھلے آدمی بھی تھا کہ اس کے باوجود پھر بھی جو ہے نا وہ ٹھال مٹول کرتے رہے اور حضرت مصعل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبی تھے ان کے بات نہیں مان رہے تھے اب آج جو ہم آیت پڑھیں گے وقت فریقن ان آیات کرنے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دلاسا دینا چاہتے ہیں تسلی دینا چاہتے ہیں کہ افتت معاون ایو حل مومنون اے مسلمانوں اے مومنوں کیا تمہیں امید ہے کیا تم ابھی تک یہ امید لگا بیٹھے ہو ایو امینو کہ یہ یہود بنی اسرائیل ایمان لائیں گے ایو امینو ایو یہود یعنی یہ یہود ایمان لائیں گے ایمان لائیں گے وقت کانا فریقن اور حالانکہ تحقیق ان میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہے طائفت منہم احبارہم یعنی ان کے بڑے علماء کا ان کے جو علماء ہے جو ان کو دین بتاتے ہیں یا سکھلاتے ہیں ان کی ایک ایسی جماعت بھی ہے کلام اللہ جو اللہ کی کلام کو سنتے ہیں تورات یعنی تورات میں بنی جو حضرت السلام پر نازل ہوئے تھے اس میں پوری کی پوری انہوں نے تفصیلات پڑھی ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی ان تفصیلات سے پڑھنے کے باوجود اور ان کو سمجھنے کے باوجود پھر بھی ان کو علم بھی ہے علماء بھی ہے تم میں پھر اس میں تغیر و تبدل کرتے ہیں آگے پیچھے کرتے ہیں یعنی اس میں اگر ان کو پتہ بھی ہے تو اس میں یا تو و لفظی تغیر مانوی ہو یا دونوں ہو اور انہوں نے لفظی بھی کیا مانوی بھی کیا اور بعض میں دونوں بھی کیا بعد خالو ہو ان کو ان کے جاننے کے بعد ان کے سمجھنے کے بعد فہم ہو یعنی یہ ان کے یہود کے جو علامات بنی اسرائیل کے جو علامات ہے ان کو جانتے بجھتے پھر بھی انہوں نے تورات میں ان کی علامات بھی پڑی تھی سب کچھ پڑھا تھا تو انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ ان علامات کو دیکھ کر یا ان علامات کو سمجھنے کے بعد ایمان لے آتے لیکن پھر بھی ان کو سمجھنے کے باوجود جاننے کے باوجود ان کے علماء وہ ہم یعلمون اور جان رہے تھے یعنی جاننے اور سمجھنے کے باوجود پھر بھی انہوں نے تحریر کی تغیر تبدل کی اللہ تعالیٰ کے آیات میں انہم مفترون والحمد للانکار ایلا تسمعوا فلہم سبق کفر یعنی او افترا کرنے والے او افترا کرنے والے اپنی طرف سے گرنے والے ہیں لفظن یا مانن یا دونوں طرح اور اس میں جو حمزہ ہے کہہ رہا ہے کہ یہ جو حمزہ ہے یہ انکار کے لیے ہے کیا مطلب کہ لا تسمعوا فلهم سبق کفر کہ تم اس کے مسلمان ہونے کا کوئی امید نہ رکھو ان کے کفر میں جو ہے نا بہت ہی سابقہ ہے یعنی وہ جانچتے بھی جو ہے نا وہ وہ ایمان نہیں لا رہا ہے تو آپ حضرات کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اضالہ کو الہود اور جب یہ منافقین یہود کے جو منافق ہوتے ہیں جب وہ ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں اللہ زین ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا امنا تو وہ بھی بظاہر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا یعنی جب یہ مسلمانوں سے ان میں سے بعد جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ملنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایمان لایا کس بات پر بھی انا محمد نبی بھی کتاب نام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور اس کو مبشر بھی کتاب نام اور ہمارے کتاب میں جو کہ کسوراج ہے اس کی بشارت دی گئی ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور سر کے نبی ہوں گے تو بظاہر مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں لیکن اصل میں بظاہر تو یہ کہتے ہیں حقیقت میں وہ منافق ہوتے ہیں و اذا خلا بعضهم رجع بعضهم اور جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں اکیلے میں جاتے ہیں بعض ملا بعض بعض بعض کو ہے یعنی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں کے سامنے تو اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان ہیں اور ہماری کتابوں میں یعنی تورات وغیرہ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبشرات ہے اور جب خود اپنے بڑوں سے ملتے ہیں یا آپس سے ملتے ہیں تو پھر ویزا خلا رجا یعنی لوٹتے ہیں بعض میں بعض بعض بعض کی طرف قالو تو یہ لم ينافقو لمن نافقا ان کے جو بعض بعض سے ملتے ہیں قالو اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم کہ ہم بات انہیں بات کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کو بما فتح اللہ علیکم کہ جو اللہ تعالی نے کھول لیا تم پر یعنی عرفکم فی توراتی یعنی تورات میں تمہیں بتایا ہے فی توراتی مناتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی صفات اور جو کمالات اور جو مبشرات تورات میں آئی ہے ان کے بارے میں کم لو خاط تمہارے ساتھ اس میں وہ لڑائی کرے کم کہ وہ تمہارے ساتھ اس میں لڑائی کرے خاصم حکم کہہ اس میں جو لام ہے اس میں یہ ضرورت کے لیے ہے رب کم اپنے رب کے فاصل آس رکھے کہ چونکہ تم کو تو علم بھی دیا گیا تھا علم ہونے کے باوجود بھی تم نے ایسا کیوں کیونکہ وکیم علیکم الحجہ اور دلیل تمہارے لیے دلیل قائم کریں گے تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے فیصد کے اخبار ہی ماحول میں کم صدقے کہ تم جانتے بوجھتے کہ تمہیں پتہ بھی تھا اور تم علماء بھی تھے عالم بھی تھے اور تورات کا علم بھی تھا اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے سب کے باوجود پھر بھی آپ نے یہ نہیں کیا افلا تھا کلون کیا تم نہیں جانتے ہو تم نہیں سمجھتے ہو انو بہا جون کو مزاحت فنت ہو قال جو تمہارے ساتھ دلیل حرجت کرتے ہیں جب تم باتیں کرتے ہو قال تعالی اللہ تعالی نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون اولا یعلمون کیا وہ یہ نہیں جانتے ان اللہ کی اللہ تعالیٰ عالم جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں جو جس کا وہ اظہار کرتا ہے یعنی بظاہر تو یہ جب مسلمانوں سے ملتا ہے اس طرح کی پچھلے آیت میں انہوں نے کہا کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو بظاہر کہہ دیتے ہم نے ایمان لایا خلاباد اور جب یہ اکیلے میں ہوتے تنہائی میں ہوتے جاتے ہیں یعنی میں مل جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو جس کا یہ اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کے سامنے اور جس کو یہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں ومنهم اي اليهود یعنی ان یہودوں میں سے بعض عوام یعنی عام لوگ ہیں عوام ہیں لا لمن کتابہ کتاب کو نہیں جانتے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہوا تھا تورات کی صورت میں اللہ امانیہ مگر امیون لا اور ان میں سے کتاب اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھنا مانا ان پڑھ عوام ہے کچھ جانتے نہیں ہے لا کتاب جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں اللہ البتہ کچھ ارزوئے پکائے بیٹھے ہیں یعنی کچھ گمان ہے ان کے